یوم جمعہ کے آداب نمبر ایک جمعے کے دن صفائی ستھرائی نہانے دھونے اور آرائش اور زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں غسل کرے سر اور بدن کو دھوئے اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن ہر بالغ جوان کے لیے غسل کرنا لازم ہے اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی اگر میسر ہو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور تہارت و نظافت کا پورا پورا اہتمام کیا پھر اس نے تیل لگایا خوشبو ملی پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا پھر اس نے نماز پڑھی جو بھی اس کے لیے مقدر تھی پھر جب امام ممبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا خطبہ سنتا رہا تو اس شخص کے لیے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے تھے نمبر دو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر تسبیح تلاوت قرآن اور دعا صدقہ و خیرات مریضوں کی عیادت جنازے کی شرکت گورستان کی سیر اور دوسرے نیک کام کرنے کا اہتمام کیجیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور خدا کے خلیفہ بنائے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا خدا اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا نمبر ایک بیمار کی عیادت کرنا نمبر دو جنازے میں شریک ہونا نمبر تین روزہ رکھنا نمبر چار نماز جمعہ پڑھنا نمبر پانچ غلام کو آزاد کرنا ظاہر ہے کہ پانچوں اعمال کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعے کا دن ہو حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا اور حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے یہ سات کون سی ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس لیے کہ روایات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے البتہ علماء نے کہا ہے کہ دو قول ان میں نہایت صحیح ہیں ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب و آجزی کے ساتھ دعا فرمائیے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی مانگیے تو اچھا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اہدکا ووعدکا مستطعت ابولکا بنعمتکا علیہ بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب اعوذ بك من شر ما صنع خدایا تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا میں تیرا بندہ ہوں اور اپنے امکان بھر تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم ہوں میں تیری نعمتوں اور تیرے احسانات کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں پس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہو اور اپنے کرتوت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں نمبر تین جمعے کی نماز کا پورا پورا اہتمام کیجیے جمعے کی نماز ہر بالغ صحت مند مقیم اور ہوش مند مسلمان مرد پر فرض ہے اور اگر کسی مقام پر امام کے علاوہ دو آدمی بھی ہوں تو جمعے کی نماز ضرور پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر ہدایت سے محروم ہو کر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا پھر اس نے سنتیں ادا کی جو اس کے لیے خدا نے مقدر کر دی تھی پھر خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبے سے فراغت ہوئی پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تین دن کے مزید حضرت یزید بن مریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت عبایہ بن عارفہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں فرمایا مبارک ہو تمہارا یہ چلنا خدا کی راہ میں چلنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہوئے اس پر آگ حرام ہے نمبر چار جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑیے کاروبار اور دوسری مشغولیتیں قلم بند کر دیجیے اور پوری ایک سوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے اور جمعے سے فارغ ہو جائیں تو پھر کاروبار میں لگ جائیے قرآن میں ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا للصلاة یوم فسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل اللہ فاذکروا اللہ کثيرا لعلكم تفلحون مومنوں جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلد خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور خدا کے فضل میں سے اپنا حصہ ڈھونڈنے میں لگ جاؤ اور خدا کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ان آیات سے مومنوں کو جو ہدایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک مومن کو پورے شعور اور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے نمبر دو اذان سننے کے بعد مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے یا کسی اور دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور خدا سے غافل دنیا دار بن جائے نمبر تین مومن کی بھلائی کا راز یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ اور غلام بن کر رہے اور جب بھی خدا کی طرف سے پکار آئے تو وہ ایک وفادار اور اطاعت شعار غلام کی طرح اپنی ساری دلچسپیوں سے منہ مو موڑ کر اور سارے دنیاوی مفادات کو ٹھکرا کر خدا کی پکار پر دوڑ پڑے اور اپنے عمل سے یہ اعلان کرے کہ تباہی اور ناکامی یہ نہیں ہے کہ دین کے تقادوں پر دنیاوی مفاد کو قربان کر دے بلکہ ناکامی اور تباہی یہ ہے کہ آدمی دنیا بنانے کی دھن میں دین کو تباہ کر ڈالے نمبر چار دنیا کے بارے میں یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ایسا دیندار بن جائے کہ دنیا کے لیے بالکل ہی ناکارا ثابت ہو بلکہ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی خدا کی زمین میں پھیل جاؤ اور خدا نے اپنی زمین میں رزق رسانی کے جو ذرائع اور وسائل بھی فراہم کر رکھے ہیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کھپا کر اپنے حصے کی روزی تلاش کرو اس لیے کہ مومن کے لیے نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرے اور وہ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہوں نمبر پانچ آخری اہم ہدایت یہ ہے کہ مومن دنیا کے دھندوں اور کاموں میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ وہ اپنے خدا سے غافل ہو جائے اسے ہر حال میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ اور حقیقی جوہر خدا کا ذکر ہے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کے بول ادا کیے جائیں بلکہ ہر وہ شخص ذکر الہی میں مصروف ہے جو خدا کی اطاعت کے تحت اپنی زندگی کا نظام تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے نمبر پانچ جمعے کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اول وقت جا کر پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کا اہتمام کیجیے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح نہایا جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں یعنی اہتمام کے ساتھ پورے جسم پر پانی پہنچا کر خوب اچھی طرح بدن کو صاف کیا پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا کے گائے یا بھینس کی قربانی کی اور جو اس کے بعد تیسری ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا اور جو اس کے بعد چوتھی ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا پھر جب قدیم خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں حضرت عرباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے تین بار استغفار فرماتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے ایک بار اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہے اگر پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے گا تو پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں گے نمبر چھ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھیے اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے بھاند باندھ کر جانے کی کوشش نہ کیجیے اس سے لوگوں کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی کوفت بھی اور ان کے سکون ایک سوئی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو خدا تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے پاکی اور صفائی کا بھی اہتمام کیا پھر تیل لگایا خوشبو لگائی اور دوپہر ڈھلتے ہی مسجد جا پہنچا اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا یعنی اس نے ان کے سروں اور کندھوں پر سے پھاندنے صفوں کو چیر کر گزرنے یا دو بیٹھے ہوئے نمازیوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی غلطی نہیں کی بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی پھر جب قدیب ممبر پر آیا تو خاموش بیٹھا خطبہ سنتا رہا تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے نمبر سات خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیے اس لیے کہ خطبہ اصلا تذکیر ہے جس میں آپ لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے اس لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چوڑا دیا جائے اور نماز جلدی جلدی مختصر پڑھ لی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خطیب سوج بوجھ والا ہے پس تم نماز لمبی پڑھو اور خطبہ مختصر دو نمبر آٹھ خطبہ نہایت خاموشی توجہ آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سنیے اور خدا اور رسول کے جو احکام معلوم ہو ان پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے غسل کیا پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی پھر خاموش بیٹھ کر نہایت توجہ اور سوئی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہوا پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی تو اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو اس سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سرزد ہوئے بلکہ تین دن کے مزید گناہ بھی بخش دیے گئے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھنا درست ہے اور نہ بات کرنا درست ہے نمبر نو دوسرا خطبہ عربی میں پڑھیے البتہ پہلے خطبے میں مقتدیوں کو کچھ خدا اور رسول کے احکام ضرورت کے مطابق کچھ نصیحت و ہدایت اور تذکیر کا اہتمام اپنی زبان میں بھی کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں دو خطبے دیے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطیب حالات کے مطابق مسلمانوں کو کچھ نصیحت و ہدایت دے اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطیب سامعین کی زبان میں ان سے خطاب کرے نمبر دس جمعے کے فرضوں میں سورت العلیٰ اور الغاشیہ پڑھنا یا سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنا افضل اور مصنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی صورتیں جمعے میں پڑھا کرتے تھے نمبر گیارہ جمعے کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خصوصی اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے